آج ساہیوال کے نوجوانوں توبہ کی رات ہے کسی زانی کو زنا کرنے سے کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن شرم گاہ چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی اور تو اپنی بہن کے سامنے ننگا کھڑا ہوا ہوگا کسی شرابی کو شراب پینے سے کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن اس کی شراب اس کے منہ سے آگ بن کے نکل رہی ہوگی آہ میں تجھے ایک نشہ دکھاتا ہوں یہ نشہ جس کو لگ جاتا ہے سارے نشے بھول جاتے ہیں آ تو ہاتھ میں اسلحہ اٹھا اللہ کی محبت کی قسم کھا دل سے سارے بت نکال پھینک سارے عشق و محبت نکال کے محمد عربی کی زلفوں کا اسیر بن جا ان کی سنتوں کا اسیر بن جا ان کے عشق میں آ جا پھر میدان میں نکل دنیا کے ہر تاغوت کو للکار کہے اے آسمان اب تو بے غیرتی نہیں دیکھے گا اے زمین اب تو بزدلی نہیں دیکھو گی اے دنیا والوں دلیل ہوتے نہیں دیکھو گے یا آگے بڑھتا دیکھو گے یا کٹتا دیکھو گے پھر تیرے ہاتھوں میں گن ہو اس میں سے شولے نکل رہے ہوں اسلام دشمن کے سینوں سے پار ہو رہے ہو تجھے وہ مزہ آئے گا وہ مزہ آئے گا کہ شراب کے مزے کو تم بھول جائے گا